قیامت کا قانون نجات اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی جس بنیادی اصول پر گزرتی ہے وہ ہر قسم کے شر ضرر اور برائی سے بچنے کا اصول ہے ان چیزوں سے محفوظ رہ کر غم و علم درد تکلیف اور خوف و حضن سے عافیت پانا ہی انسان کی پہلی ترجیح ہوتا ہے اس کے بعد ہی انسان کی لطیف احساسات انگڑائی لے کر بیدار ہوتے اس کے دل میں خواہشات کی کلیاں چٹکتیں شبستان وجود میں جذبات کے شعلے بھڑکتے تصورات کے افق پر امید کے تارے چمکتے اور خواب و خیال کی وادیوں میں آرزوؤں کے محل تعمیر ہوتے ہیں یہ بات اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد دوسری حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان شر اور ضرر سے پانچ ذرائع کو اختیار کر کے بچ سکتا ہے پہلا یہ کہ انسان اپنی ذاتی محنت کوشش صلاحیت اور اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرے اپنے مسائل کو حل کرے اور زندگی سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرے اس کی مثال یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اپنی بھوک پیاس کو دور کرتے اپنے سطر کو ڈھانپتے اور بیماری میں علاج کراتے ہیں دوسرا یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ذمہ داری لے لے اس کی ضروریات کو پورا کرے اور مصائب زمانہ سے اس کی حفاظت کرے والدین اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کی ایک نمایاں مثال ہے مگر یہ زیادہ تر خونی اور قریبی رشتوں ہی میں ہوتا ہے تیسرا یہ کہ انسان کے پاس مال اتنی وافر مقدار میں ہو کہ روز مرہ زندگی کے معمولات اور ان سے ہٹ کر جب کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو انسان کا مال اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے مثلا جو لوگ اپنی گاڑی کا انشورنس کرا لیتے ہیں چوری وغیرہ کی صورت میں ان کے نقصان کا ازالہ ہو جاتا ہے چوتھا یہ کہ انسان کے تعلقات ایسے لوگوں سے ہوں جو صاحب اثر و رسوخ ہوں ان لوگوں کی سفارش سے آدمی بہت سے مسائل سے بچ سکتا اور بہت سی مشکلات سے نکل جاتا ہے پانچواں یہ کہ ایک انسان کسی بھی وجہ سے دوسرے انسان کے کام آئے اور اس کی مدد کرے انسانوں کی مدد بھی وہ ذریعہ ہے جو لوگوں کو بہت سی مشکلات سے نکال دیتی ہے یہ وہ پانچ ذرائع ہیں جن کی بنا پر انسان اس دنیا میں اپنی تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کرتا ہے اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا روز قیامت شروع ہوگی اس کا پہلا دن بہت سخت اور مشقت کا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں اور کتابوں کی وساطت سے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اس دن کے تمام مصائب اور علام سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ لے کر وہاں پہنچے یہ وہی چیز ہے جسے ہم نے مندرجہ والا نکات میں سے پہلے نقطے میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن پہلے ذریعے کو چھوڑ کر شر اور ضرر سے بچنے کے باقی چار ذرائع ختم کر دیے جائیں گے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے اس میں ان گنت مقامات پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے ہم مثال کے طور پر صرف سورہ بقرہ کے دو مقامات کو بیان کریں گے جن میں کم و بیش ایک ہی الفاظ میں یہ بات بیان کی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی سورہ بقرہ آیت اڑتالیس اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول ہوگا نہ اس کو کوئی شفاعت نفع پہنچائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد ہی کی جا سکے گی صورت البقرہ آیت 123 یہ آیات نہ صرف یہ بتاتی ہیں کہ شر اور ضرر سے بچنے کے آخری چار ذرائع اس روز ختم ہو جائیں گے بلکہ کچھ اور اہم باتیں ایسی ہیں جو آیات میں الفاظ کی تبدیلی اور ان کی تقدیم و تاخیر سے واضح ہوتی ہیں ایک یہ کہ دنیا میں بعض لوگ مال پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور بعض لوگ سفارش اور تعلقات پر اسی طرح زندگی میں بعض مواقع پر مال زیادہ کام آتا ہے اور بعض جگہ تعلقات اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سفارش کی نفی پہلے کر کے اور دوسرے مقام پر مالی تاوان اور فدیے کی عدم قبولیت کا ذکر پہلے کر کے یہ واضح کر دیا کہ اس روز نہ مال کام آئے گا نہ کسی کی سفارش جو پہلے کے بھروسے پر بیٹھے ہیں وہ بھی نقصان اٹھائیں گے اور جو دوسرے پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ بھی برباد ہوں گے اسی طرح مال کے دو پہلو ہوتے ہیں بعض اوقات انسان رشوت پیش کر کے خود کو چھڑانا چاہتا ہے اور بعض اوقات انسان پر جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے جو اسے بہرحال دینا ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ ان دونوں مراحل سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مال قبول نہ کرنے اور دوسری جگہ مال نہ لیے جانے کے الفاظ استعمال کر کے ان دونوں پہلوؤں سے بھی انسان کو مایوس کر دیا ہے تیسری بات سفارش کے پس منظر میں یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن قانون نجات میں سفارش کا سرے سے کوئی کردار ہی نہیں سفارش یا تو انسان خود ڈھونڈتا ہے یا پھر کوئی دوسرا انسان ترس کھا کر سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے مقام پر اس بات کی نفی کی ہے کہ انسان نے کوئی سفارش ڈھونڈ بھی لی تو کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی دوسرے مقام پر یہ واضح کر دیا کہ اس روز عدل میں سفارش سرے سے کوئی منفعت بخش چیز ہی نہیں جو اس پر بھروسہ کرے گا نقصان اٹھائے گا قیامت کے دن کا جو نقشہ قرآن پاک میں ہمارے سامنے آتا ہے اس کے مطابق یہ سخت مصیبت کا ایک انتہائی تکلیف دہ اور طویل دن ہوگا موجودہ دنیا کی تمام تکلیف کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ بھی اس دن کی شدت کے مقابلے میں بہت کم ہیں ایسے میں یہ ضروری ہے کہ ہر شخص جان لے کہ اس دن کے شر اور ضرر سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف ایمان اور عمل سولے ہے جس انسان نے اس کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی یہی ختم نہ ہونے والی دنیا کے پہلے روز عدل یعنی روز قیامت کا قانون نجات ہے عید کا دن عید خوشیوں کا دن ہے یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانے کے بعد بے روک ٹوک کھانے پینے کا دن ہے یہ مہینہ بھر رمضان کی مشقت جھیلنے کے بعد ایام عید کی تفریح راحت اور سرور کا نام ہے یہ عبادت اور ریاضت کے ساتھ رب سے جڑے رہنے کے بعد دوبارہ انسانوں کی طرف لوٹنے اور ان سے ملنے ملانے کا دن ہے عید کے دن کی یہ حیثیت سب لوگ جانتے ہیں مگر عید کے دن کی ایک اور حیثیت بھی ہے جسے کم ہی لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ عید کا دن اہل ایمان کے لیے جنت میں داخلے کی ریہرسل اور یاد دہانی کا دن ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے وہ انسانوں کو یہاں اچھے برے حالات سے آزماتے ہیں اپنے بندوں سے ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کے سرد و گرم اور زمانے کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر خدا پرستی کے رویے پر قائم رہیں لوگ جھوٹ بولیں لیکن وہ سچ پر قائم رہیں لوگ وعدے توڑیں مگر وہ افائے عہد کو زندگی بنا کر جئیں لوگ رزق حرام کو اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں مگر وہ حصول رزق حلال کو اپنا نصف لین بنائیں لوگ غفلت کی زندگی گزارے مگر وہ اطاعت کے راستے پر گامزن رہے یہ اور ان جیسے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں یہ روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے جیسا مشکل عمل ہے مگر جو لوگ ساٹھ ستر برس کی مختصر عمر میں یہ کر گئے انہیں ہمیشہ کے لیے نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا جہاں ہر چیز بلا روک ٹوک انہیں ملتی رہے گی جس دن یہ ہوگا وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن دن ہوگا عید کا اسی آنے والے دن کی یاد دہانی ہے جب رکنے ٹھہرنے صبر کرنے کے سارے مطالبات ختم کر کے اہل ایمان پر ختم نہ ہونے والی خوشیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے خزانے کا سانپ کہانیوں میں ایک مشہور کہانی اس خزانے سے متعلق بیان کی جاتی ہے جس پر ایک ناگ پہرا دیتا ہے یہ ناگ کسی شخص کو اس خزانے تک پہنچنے نہیں دیتا کہانیوں ہی سے خزانے کے سانپ کی مثال ہماری زبان میں عام ہو گئی ہے اور یہ اس شخص یا ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کسی مفید شے سے خود استفادہ کرتے ہیں نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں دین اسلام بلا شبہ ایک خزانہ ہے یہ خزانہ آج کل عقائد ایمانیات اور اعمال کی شکل میں ہے مگر بہت جلد یہ آخرت کی ابدی دنیا میں مادی شکل میں ڈھل جائے گا یہ فردوس کی اس بادشاہی میں بدل جائے گا جہاں انسان کو ہر دکھ اور تکلیف سے بچا کر ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور راحتوں کی پر آسائش دنیا میں بسا دیا جائے گا ختم نبوت سے قبل اس خزانے کی طرف لوگوں کو بلانے کی ذمہ داری خدا کے پیغمبروں کی تھی اس کے بعد یہ ذمہ داری ان لوگوں پر ڈال دی گئی جو نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئے مگر آج کے مسلمان دوسرے تک دین پہنچانے کی ذمہ داری سے بالکل غافل ہیں ایک طویل عرصے سے یہ انہی لوگوں سے بدترین نفرت کا شکار ہیں جن تک ان کو خزانے کی اطلاع پہنچانی ہے مسلمان اس کا سبب دوسروں کا ظلم بیان کرتے ہیں مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے قبل تاتاریوں نے مسلمانوں پر کہیں زیادہ ظلم کیا تھا لیکن اس دور کے مسلمانوں نے اپنی دعوتی ذمہ داریوں سے کوتاہی نہیں کی تاتاریوں تک اسلام پہنچایا انہیں مسلمان کیا اور نتیجتاً مزید چھ سو برس دنیا پر حکمرانی کی مگر آج کے مسلمان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے وہ بن بیٹھے ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے مسلمانوں کی دعوتی غفلت دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ ہے جس دن انہوں نے دعوت دین کا کام شروع کر دیا ان کے عروج کا زمانہ شروع ہو جائے گا پریشانی اور خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک صلاحیت ماضی کے گزرے ہوئے اور مستقبل میں ممکنہ طور پر ہونے والے واقعات کو اپنے تصور میں لا کر دیکھ لینا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت اس لیے دی ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر سکے مگر بیشتر انسان اپنے اس وصف کو ماضی کے پچھتاؤں پر کڑھنے اور مستقبل کے اندیشوں کے لیے پریشان ہونے میں استعمال کرتے ہیں نتیجے کے طور پر وہ بہت سے ذہنی جسمانی اور نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ عام طور پر دو قسم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں ایک وہ جن میں وہ کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے مثلا مہنگائی بد امنی وغیرہ کے بارے میں سوچ کر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں حالانکہ نہ مہنگائی کو دور کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات ہے اور نہ امن و امان قائم کرنا اس لیے اس بارے میں پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس کے بجائے انسان کو اپنی سوچ کا دائرہ ان جگہوں تک محدود کر لینا چاہیے جہاں وہ کچھ کر سکتا ہے جیسے آمدنی کیسے بڑھائی جائے وغیرہ مسائل کی دوسری قسم وہ ہے جن کے حل کی کنجی لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے جہاں ان کا فوری عمل فوری توجہ مسئلے کو حل کر سکتا ہے ایسے معاملات میں سوچنے تاخیر کرنے اور پریشان ہونے سے کام نہیں چلتا مثلا کسی بیماری کے آغاز میں مناسب علاج کروا کر انسان بہت بڑے مسئلے سے بچ سکتا ہے مگر لوگ ان میں سستی کر کے معاملات خراب کر دیتے ہیں مسائل کے بارے میں پریشان ہونا ان کا حل نہیں بلکہ مسائل کی فہرست میں ایک اور مسئلے کا اضافہ کرنا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں کچھ کیا جا سکتا ہو وہاں فوری عمل کیا جائے اور باقی چیزوں میں معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے یہی خوشگوار زندگی کا راز ہے بہت ٹینشن ہے اس ٹینشن میں زندگی بڑی مشکل ہو چکی ہے بھائی بہت ٹینشن ہے یہ اس گفتگو کا خلاصہ تھا جسے میں پچھلے نصف گھنٹے سے سن رہا تھا میں نے گفتگو میں اس لیے مداخلت نہیں کی کہ باتیں ساری ٹھیک تھیں مہنگائی بد امنی سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی ملکی سالمیت پر لہراتے خطرات کے سائے روپے کی گرتی قیمت سٹاک ایکسچینج کی بگڑتی صورتحال وکلا تحریک اور امریکی کارروائیاں وغیرہ ان کا رونا اگر کوئی شخص روتا ہے تو اس کی تردید کرنے سے کیا حاصل مگر اب میری باری تھی میں نے عرض کیا کہ آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر آپ کی ٹینشن بھی بجا لیکن میرے چند سوالات کا جواب دیجیے مانا مہنگائی بہت ہے مگر کیا آپ پر فاقے آئے ہیں بد امنی سے بھی انکار نہیں مگر کیا آپ کی جان اور اعضاء کو کوئی نقصان پہنچا ہے ملک کی معاشی صورتحال نازک ہے مگر آپ کا کاروبار بہرحال بند نہیں ہوا اور ملکی سالمیت کے متعلق پریشان کیوں ہوتے ہیں جو قوم اپنا نصف دھڑ گنوا کر بھی اقوام عالم میں سربلند رہی اسے آئندہ بھی کوئی فیصلہ کن نقصان نہیں پہنچ سکتا جب یہ حقائق ہیں تو پھر ٹینشن کیسی پھر سوچئے کہ ان سارے حالات کے باوجود آپ کتنی نعمتوں میں جی رہے ہیں زندگی اور صحت کی نعمت اعضا اور قوا کی نعمت اولاد اور گھر کی نعمت عزت اور آفیت کی نعمت اور ان جیسی نہ جانے کتنی نعمتیں ان نعمتوں کی اگر میں تفصیل شروع کر دوں تو صبح سے شام اور شام سے رات ہو جائے گی مگر ان نعمتوں کی تفصیل ختم نہ ہوگی اور نعمتیں بھی ایسی کہ ایک ایک کے پیچھے آپ دنیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے خدا نخواستہ آپ کے بیٹے کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے تو آپ کیا نہیں کریں گے آپ سے آپ کی آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے تو ان تاریکیوں سے نکلنے کے لیے کیا آپ قیمت نہیں دیں گے آپ کی آبرو پر کوئی داغ لگنے لگے تو اسے مٹانے کے لیے آپ اپنا سب کچھ قربان نہیں کر دیں گے یہ نعمتیں تنہا آپ ہی پر نہیں ہیں پوری قوم کو امن و عافیت دی گئی ہے ابھی پچھلے دنوں چین میں زلزلہ آیا اور لاکھ لوگ مر گئے برما میں طوفان آیا بستیوں کی بستیاں برباد ہو گئیں پڑوسی ملک افغانستان میں جنگ و جدل کے نتیجے میں پورا ملک کھنڈر بن گیا لاکھوں لوگ مر گئے مگر آپ کے ہاں خیر ہے وبائیں نہیں پھوٹیں قحط نہیں پڑا سیلاب نہیں آیا پھر تاریخ اٹھائیں اور اس کے صفات پڑھیں کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے خود آپ کی قریبی تاریخ میں اٹھارہ سو ستاون کے غدر بنگال کے قحط تقسیم ہند اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کی وہ قیامت رقم ہیں جن میں لاکھوں لوگ نہیں کروڑوں لوگ برباد ہو گئے لوگوں کی جان مال جائیداد اولاد اور آبرو سب مٹی میں مل گئے آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ ٹینشن لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں مگر پہلے ان نعمتوں کا تو شکر ادا کریں جو ذاتی اور قومی حیثیت میں آپ پر کی گئی ہیں آپ رب کا شکریہ ادا کریں ٹینشن نہ لیں آپ شکر ادا کریں گے تو لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں گے اور ٹینشن لیں گے تو پھر آپ لازمن دوسروں کو ٹینشن دیں گے پھر آپ خود مسئلہ بن جائیں گے پھر کوئی شخص اپنے مسائل جب گنوائے گا تو ان مسائل میں ایک نام اور شاید سر فہرست آپ کا نام ہوگا شکر کرنا سیکھیے اپنی آنکھوں میں احسان مندی کا سرما لگائیے اپنی بینائی کو نعمتوں کی یاد دہانی سے روشن کیجیے اپنے نفسیاتی وجود کو مثبت سوچ سے معتر کیجیے اس سے آپ شکر ادا کریں گے جب آپ شکر ادا کریں گے تو جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بن جائیں گے اس کے برعکس جب آپ ٹینشن لیتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں کچھ اور نہیں تو آپ اپنے الفاظ سے دوسروں کے کانوں میں ٹینشن کا زہر انڈیلنے لگتے ہیں یہی عذاب کچھ کم نہیں شکر کیجئے اور نعمت بنیے ٹینشن لے کر عذاب مت بنیے مت کہیے کہ بہت ٹینشن ہے یہ کہیے کہ بڑا کرم ہے آپ پر مزید کرم ہوگا ہماری سادگی ہمارے ہاں آج کل بعض حلقوں میں امریکی معاشی بحران پر بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں ان کے خیال میں بیس برس قبل جس طرح ہمارے مجاہدین نے روس کو شکست فاش دی تھی اسی طرح اب انہوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے وہ وقت اب دور نہیں جب امریکہ نہ صرف افغانستان میں شکست کھائے گا بلکہ روس کی طرح اس کا بھی شرازہ منتشر ہو جائے گا ہم اس سادگی پر کیا تبصرہ کریں یہ لوگ شاید نہیں جانتے کہ پہلی گلف وار کے بعد بھی امریکہ ایک بڑے معاشی بحران کا شکار ہوا تھا جس کے بعد پوری قوم سر جوڑ کر بیٹھی اور پھر بل کلنٹن کی زیر صدارت امریکہ اس بحران سے نکل کر عالمی افق پر چھا گیا بظاہر یہی کچھ اب بھی ہوگا اور اوباما کی زیر صدارت ایک دفعہ پھر امریکہ اس بحران سے نکل جائے گا بل فرض ایسا نہ ہوا اور امریکہ شکست کھا کر ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو اس میں ہمارے لیے خوشی کی کیا بات ہے ٹکراؤ اور تصادم کی ہماری سوچ نے عراق اور افغانستان کو لاکھوں لوگوں کا قبرستان بنا دیا ہے امریکہ اگر ٹوٹنے بھی لگا تو عجب نہیں کہ وہ جاتے جاتے تباہ حال پاکستان کو بھی قبرستان بناتا جائے کیا اسی میں ہماری خوشی ہے پھر امریکہ برباد بھی ہو گیا تو کیا دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے پاس آ جائے گا اس قطار میں اگلا نمبر ہمارا نہیں چین کا ہے وہ چین جس نے اپنے ہاں مسلمانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے ہمارے لڑاکا اس سے بھی ٹکرانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد چین ہمارے ساتھ وہ کرے گا جو آٹھ صدیوں قبل تاتاریوں نے کیا تھا یعنی پورے عالم اسلام کو کھنڈر بنا دے گا وقت آ گیا ہے کہ ہم ٹکراؤ اور نفرت کو چھوڑ کر دعوت اور محبت کو اختیار کریں تصادم کو چھوڑ کر ملت کی تعمیر کا کام شروع کریں اپنی بربادی کی قیمت پر دوسروں کی تباہی کا جشن منانے کے بجائے ان کو جنت میں پہنچانے کی فکر کریں یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہی نہیں دنیا پر غلبے کا واحد راستہ بھی ہے احساس لذت اس دنیا میں پائی جانے والی اشیاء کی دو نمایاں تقسیم ہیں ایک جاندار اور دوسری بے جان تمام جاندار زندگی اور موت کے سلسلے میں بندھے ہوئے ہیں زندگی ان کے آغاز کا نام ہے اور موت ان کے انجام کا دوسرے جانداروں کی طرح انسان کا معاملہ بھی یہی ہے مگر انسان کو احساسات کی شکل میں ایک اضافی چیز بھی عطا کی گئی ہے جو اسے جانوروں سے افضل بناتی ہے ان احساسات میں غالباً احساس لذت سب سے بڑی نعمت ہے اسی کی وجہ سے انسان کے لیے آواز ایک نغمہ ہے خوراک ایک پر لطف ذائقہ ہے ہوا ایک لمس اور خوشبو ہے دنیا رنگ و کمال کا ایک حسین نظارہ ہے چنانچہ انسان اس احساس لذت کی تکمیل کو اپنی زندگی کا ہدف بنا لیتا ہے اس کے حصول کے منصوبے بناتا ہے اس کے لیے محنت اور جستجو کرتا ہے اس کے حاصل ہونے پر خوشیاں مناتا ہے مگر انسان جس دنیا میں جیتا ہے اس میں زندگی کے بعد موت لازمی ہے ملنے کے بعد کھونا ناگزیر ہے آنے کے بعد چلے جانا قانون فطرت ہے ایک ایسی دنیا میں زندگی گزارنے کی صرف دو سطحیں ممکن ہیں ایک وہ جس پر آج کا ہر انسان جی رہا ہے وہ یہ کہ اس عارضی دنیا میں انسان اپنی لذتوں کی تکمیل ڈھونڈے اس فانی دنیا میں حیات ابدی کی خوشیاں تلاش کرے موت کی چھاؤں تلے رہ کر ابدی راحتوں کے خواب دیکھے دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھے وہ نعمت پر شکر کرے اور محرومی پر صبر کرے زندگی کے سرد و گرم میں رب کی رضا کو اپنا مقصود بنا لے ہر حال میں اعلی اخلاقی رویے پر قائم رہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی ابدی بستی میں ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی جہاں ان کا احساس لذت ختم نہ ہونے والی نعمتوں سے اپنے ذوق کی داد پاتا رہے گا